پیش کیے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مدنی پھول اس تختی کے ابتدا میں ہیں آپ اپنے اسکرین پر بھی ملازہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں سب سے پہلا کون سا ہے اظہار لفظ اظہار اسے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ کیا کرنا ہے ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب حروف ہلکی کون سا ہے یہ آگے لکھا ہوا ہے حروف ہلکی چھ ہیں اور وہ یہ ہے حمزہ ہا ہا غین خا کون کون سے آپ بھی دوہرائیے غین خا کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے حروف اخفا پندرہ ہیں اور وہ یہ ہیں سا دال رال زا سین شین سود دود تو را فا قوف اور کاف قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت عادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے لیے مدر صدر المدینہ بالغ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بروز بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درو شریف پڑے ہوں گے وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی قاعدے یہ کھول لیں صفحہ نمبر اکیس سبق نمبر بارہ صفا نمبر اکیس سبق نمبر بارہ صفا نمبر اکیس سبق نمبر بارہ ہم نے اس کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے آئیے کچھ دورائی کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ چند ستریں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے حضرت کہ ہم نے جو پچھلا سبق پڑھا تھا یہ کس کے متعلق تھا آپ ارشاد فرمائیے نون ساکن اور تنوین کے متعلق تھا سبحان اللہ اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت سے انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ کہیں گے ٹھیک اچھا آپ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں سبحان اللہ اچھا یہ چار قاعدے تو انہوں نے بتائے لیکن حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا ہم نے پچھلے پچھلے سلسلے میں ہم نے ان کے اندر سے کون کون سے قاعدے ہم نے پڑھے تھے اس کے بعد ہم نے دو قاعدے سیکھے تھے اظہار اور اقفا اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اظہار کی تعریف کیا ہے نون ساکن اور تنظیم کے بعد اگر اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار یعنی اس نون غنہ نہیں کریں گے ہاں یعنی وہاں پر اظہار ہوگا ٹھیک ہے نون غنہ نہیں اس میں غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا چھپا کر پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا سبھان لگے اچھا اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف ہلکی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں حروف ہلکی چھ ہیں حمزہ ہا ہا خا پورے اس کے حروف حمزہ ہا ہا خا ذرا سب دوہرا لیجیے ال کی کتنے چھ کون کون سے حمزہ خا امید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہمارے ساتھ یہ قاعدہ دہرایا ہوگا اچھا اب حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اقفا کب ہوگا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر نون ساکن اور نون تنوین نہیں نون ساکن یا تنوین کے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف افا میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر افا ہوگا یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف اقفا کتنے ہیں حروف اقفا پندرہ ماشاء اللہ تو یہاں پر ہم نے یہی سیکھا تھا پچھلے سلسلے میں کہ اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو فی الحال فار دا ٹائم بنگ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر کون سا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب آئیے ہم نے دو سترہ دو لائنز پڑھی تھی آگے آج سبق کو ہم اپنے شروع کرتے ہیں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لفظ کی ہجے اور پھر اس کے بعد ان شرح میم میم زیر من جی پیش جو جی من جو من جو عین دو زیر عین عین دو زیر مجو یس آپ بتائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں پہ اقفا کا قاعدہ ہے صحیح کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد لفظ کون سا آ رہا ہے جیم آ رہا ہے جو حروف اقفا ہے ماشاء اللہ اور ہاں۔ یہاں پہ گننا کریں گے اچھا ہونے کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک الف کے برابر ہونے کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک الف کے برابر ایک الف کے مقدار مطلب یہ جیسے ہم نے پڑھا نا من اچھا اور ایک الف کی مقدار کسے کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ایک انگلی کھل جائے یہ مدری چینل کے ناظرین کو بھی سیکھنے کو ملا کہ ہننے کی مقدار کتنی ہے ایک الف اور ایک الف کو ہم کس طرح سمجھے ناپنے کا طریقہ کہ کس طرح وہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک انگلی کھل جائے اتنی دیر میں یہ ایک الف کی مقدار ہے ٹھیک جیسے من یہ ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملی یہ اکثر حقیقت سکھایا جاتا ہے آگے مداح کی جب تختیاں ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی یہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ ہمارے اسلامی بھائی نے بڑے اچھے انداز سے قاعدہ بتائیے سبحان لگے دیجیے آگے پڑھتے ہیں دونکم جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے نون ساکن ہے یا تنوین ہے حضرت یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے کے بعد بعد ساکن ڈال آ رہا ہے ماشاء اللہ حروف اقفا میں سے ہے ماشاء اللہ یہاں پر نون ساکن میں غنا کر کے پڑھیں گے اللہ قاعدہ کون سا ہوگا اقفا کا قاعدہ ہوگا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آگے پڑھتے ہیں من رہبن آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوا کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد زال ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے سبحان اللہ اور یہاں پر ہم وہ کریں گے غنہ جی جی غنہ کریں گے سبحان لگے آگے بڑھتے جی حضرت آپ اچھا کون سا قاعدہ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے صحیح جو کہ حروف اقفا میں سے ہے ماشاء اللہ اس لیے گناہ کر کے پڑھیں گے قاعدہ کون سا ہوگا کا یہ بتائیے کیجیے کہ قاعدہ اقفا کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا آگے پڑھتے ہیں من من جی حضرت ارشاد فرمائیے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے حضرت یہاں پر اقفا کا فائدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ نون ساکن کے بعد حرف ہے جو حرف سین حرف سین آ رہا ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ماشاء اللہ یہاں پر گنا کر کر پڑیں گے سبحان اللہ اور قاعدہ کون سا ہوگا اقفا کا قاعدہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ انشاءاللہ تبارک مطالعہ مجھے مدری چینل کے ناظرین سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس قاعدے کو آپ اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ چاہا تو اس تختی کے ہر ہر حرف کو ہم انشاءاللہ شاء اللہ قواعد اس پہ اپلائی کر کے قواعد اس پہ لاگو کر کے انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ الحبیب آگے پڑھتے ہیں من شکر آپ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے یہاں پر اقفا قاعدہ ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا سے ہے اور یہاں پہ ہم گنا کر کے پڑھیں گے آگے پڑھتے ہیں من سو ہے دونوں جگہ سواد ہے من آپ ارشاد فرمائیے کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر نون ساگن کے بعد اس حرف فوج آ رہا ہے ماشاء اللہ جو کہ حروف اقفا میں سے ہے یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا سبحان اللہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ اچھا آئیے آگے پڑھتے ہیں ان کو اس کے درست مخرج کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے ان جی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہر بہت آ رہا ہے سبحان اللہ گنا کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ من طین من طین جی حضرت ارشاد فرمائی کون سا قاعدہ یہاں نون ساکین بار ہر پا ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے یہاں اقفا کا قاعدہ ہوگا اور گنا کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ امید مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرح آپس میں گھر میں ایک دوسرے سے اس طرح ترکیب بنا رہے ہوں گے پوچھ رہے ہوں گے اور جب ہمارے اسلامی بھائی قاعدہ بتا رہے ہوں گے تو ان سے پہلے امید ہے آپ انشاءاللہ شاء قاعدے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو محنت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو انتہائی آسان اسباق ہیں انتہائی آسان ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھنا آسان ہے قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرما دیا تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ اس کو شوق و ذوق کے ساتھ کوشش کریں گے اور پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو آپ دیکھتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں من کو اس کے کس طرح پڑھنا ہے زبان کی نوک دانت کی نوک سے ٹکرائے گی ٹھیک من من ماشاء یہ جی آپ شف کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ نون ساگن کے بعد ہر وہ آ جائے سبحان جو کہ حروف اقفا میں سے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے آئیے آگے پڑھتے ہیں من من فروج فروج جی حضرت ارشاد شاپ یہاں پہ کون سا قیدا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر نون ساکن ہے جی تو اس کے بعد حروف حروف حرف ہے ماشاء جو حروف اقسا میں سے ہے صحیح تو اس لیے یہاں پر اقسا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پہ گنا کر کے بنے گی سبحان اللہ دوبارہ پڑھیے ذرا من فروج اچھا اگلا لفظ پڑھتے ہیں من قبل اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پہ کچھ محسوس ہوا آپ کو کیا محسوس ہوا کل کلا کیا کس پہ کلا ہوا باپ مدنی چینل کے ناظرین بھی امید سمجھ گئے ہوں گے مین باپ ہے تو چلے لگے تو حروف کلکلا کی بھی دوہرائی ہو جائے حروف کلکلا کتنے ہیں کون کون سے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پڑھیے مین قابل جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا حضرت یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف قوف آ رہا ہے سبحان کے حروف اقفا میں سے ہے ماشاء اس لیے یہاں پہ اقفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں گنا کر کے پڑھیں گے آگے پڑھیے من من کتاب کتاب جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف ہے سبحان اللہ اور کاف حروف اقفا میں سے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا سبحان اللہ اور پھر اسے غنہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ آگے بڑھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ امید ہے صاحب پڑھ رہے ہوں گے آئیے دیکھیں ہمارے اسٹمپ پہ بتاتے ہیں یہاں کون سا قاعدہ ہے جی حضرت آپ ارشاد فرمائیں یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے سبحان اللہ حروف ہلکی میں سے کون سا قاعدہ ہوگا اظہار کا قاعدہ ماشاء اللہ گناہ نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ین اونا اونا دیکھیے نون کو ظاہر کر رہے ہیں ین اونا ین اونا آگے پڑھیے من ہم من من ہوم من ہوم جی حضرت یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف ہار ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نون پر گنڈا نہیں کریں گے آگے بڑھیے یہ لفظ ہر بار سورہ فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو پڑھنا تو واقعی درست آنا چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے واجب ہے ٹھیک انعمت انعمت جی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے یہاں پر اظہار قاعدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف آئین آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر ہم بغیر گننا کے پڑھیں گے صلو علی الحبیب اللہ تو میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے چار سترے چار لائنز پڑھی تو یہ محسوس نہ ہو گئی چلو سبق کیا بہت تھوڑا تھوڑا ہو گیا کہاں پیچھے تو پوری پوری ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور کہاں ابھی چار چار لائنیں پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چونکہ اس کے اندر ہم نے بہت غور و خوص کرنا ہے بہت اس کی مشق کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو ان شاء اللہ یہ تھوڑا تھوڑا جب ہمارا سبق چلتا رہے گا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 النور تجاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو لما نسمع ونعقل ما كنا أصحاب السعير السعير فاعترفوا بذنبهم لأصحاب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم كبير وأسروا قولهم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبب ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن كافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدوه ونور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي صبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم والأبصار قليلا ما تشكرون قل قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين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 ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ سفے اول میں ادا کرنے والا بنا جتنے اسٹائب بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور مدری چینل کے جانے اس وقت کتنے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے ملاز سب کو سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرماتا سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیف یا اللہ ہمیں میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری فرما زیر گنبد خزرہ جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقی میں وطفن اور جنت الفردوس میں میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ فرما عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمن اسلام کا منہ کالا کر جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آر زو ہر بے کسو مجبور ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بيد رحمه الله صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله